ہو گئے کہ چلتے ہیں عمرے کے لیے کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے تو فرط اشتیاب کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ ہوئی کہ خواب میں کوئی وقت معین نہیں کیا گیا بس یہ چلتے ہیں قدرتی بات ہے حضرت کا بھی ارادہ ہو گیا کہ چلو چلتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جانے سے پہلے نبی علیہ السلاط و تفریح کو یہ خدشہ پیش آیا کہ شاید روکے والے لڑائی کریں آپ نے اطراف مدینہ کے اندر جو آراب اور دیہاتی تھے ان کو بھی کہلا بھیجا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو لیکن وہ نہ گئے منافق تھے انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جا رہے ہیں اپنے آپ کو مروانے کے لیے دشمن وہ آنے نہیں دیتا اور یہ وہاں جا رہے ہیں کہ ہم طواف کریں گے عمرہ کریں گے ہم تو نہیں چلتے خیر آپ پندرہ سو صحابہ کو لے کر چل پڑے میں پہنچے آگے مشرقین کو پتہ چلا انہوں نے بھی بڑی جمعیت کٹھی کر لی بندے کٹھے کر لیے کہ ان کو آنے نہیں دینا روزابیا میں آپ جب پہنچے تو وہاں آپ بیٹھ گئے مشورہ یہ ہوا کہ کوئی آدمی جائے قریشوں کے پاس اور ان سے جا کر کہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوں حضرت عمر کو بلایا گیا آپ نے عرض کیا اگر میں جانے کے لیے تو تیار ہوں باقی آگے کو میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ کام بنے یا بگڑے سمجھا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ کوئی غلط بات کہیں گے میں لگ پڑھوں گا بات بگڑ جائے گی حضرت کماری نے مشورہ کیا کہ بہتر یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جائے کیونکہ ایک تو یہ حلیم التباہ ہے وہ جو کچھ کہیں گے یہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی رشتے داری وہاں بہت ہے وہ اس کی رشتے داری کا لحاظ کریں گے اور بات کچھ بن جائے گی چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھیجا دو پیغام دیے ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر قریشوں کو کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور دوسرا جو وہاں بیچارے مومن مرد اور مومنات عورتیں جو قید ہیں ان کو جا کر خفیہ پیغام دو کہ اب مغموم نہ ہو وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا تمہاری جان چھوٹ جائے گی یہ دو پیغام دے کر آپ نے بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے ان لوگوں سے پیغام سنایا انہوں نے کہا اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ بیت اللہ ہے تو کر لے طواف بھی کر لے ساج بھی کر لے عمرے بھی کر لے لیکن تیرے پیر کو ہم نہیں آنے دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہا کہ اس کو ہم نہیں آنے دیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مرشد کے بغیر میرے پیغمبر کے بغیر میرا عمرہ جائز ہی نہیں ہے ادھر جب آپ حجادیہ میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ حضرت عثمان تو مزے کر رہا ہوگا طواف کرے گا پیے گا یہ کرے گا وہ کرے گا نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا گمان عثمان کے بارے میں یہ ہے کہ میرے بغیر وہ عمرہ نہیں کرے گا چنانچہ حضرت عثمان نے پیغام دیا انہوں نے تسلیم نہ کیا کچھ دیر ہو گئی رکاوٹ ہوئی کسی وجہ سے ادھر ہدے میں مشہور ہو گئی بات کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے بات یہ مشہور ہونا تھا نبی علیہ السلام اور تسلیم کو تو آ دیا سفیر کو قتل کرنا ویسے بھی جرم تھا حضرت نے صحابہ کو کرنا کہ میرے ساتھ بیعت کرو موت پر کس پر بیعت کرو موت کر کے مر جائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے چنانچہ جب صحابہ کرام نے بیعت کی حضرت نبی علیہ السلام کیچڑ کا ایک درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے سارے صحابہ سے آپ نے بیعت لی جب بیعت کو انہوں نے سنا قریشیوں نے تو وہ پھر سلو پر آمادہ ہو گئے پھر ان کے آدمی آنے لگ گئے سفارتی سفیر آنے لگ گئے ان کے اور سلو کا مسئلہ شروع ہو گیا <clears throat> سلو کے لیے ایک آیا دوسرا آیا کتنا لمبا ہے میں بالکل عرض کر رہا ہوں اروید میں مخصوص ثقافی آیا تیسرے نمبر آ کر نبی علیہ السلام سے اس نے بات کی آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بات ہے یا تو قریشی چپ کر کے بیٹھ جائیں میرے ساتھ نہ لڑیں انتظار کریں مکے کے اطراف کے اندر جو عربی بیٹھے ہیں اگر وہ میرے مرید بن جائیں میرے شگرد بن جائیں مسلمان ہو جائیں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں سمجھا سی اگر نہ تو وہ بھی بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر لیکن اگر نہیں مانتے چپ کر کے نہیں بیٹھتے لڑنا چاہتے ہیں تو فرمایا میں لا الہ الا اللہ پر لڑتا رہوں گا تن سارے ساتھی کوئی بندہ میرے ساتھ نہ رہے میری گردن اکیلی ہو جائے جب تک میں زندہ رہوں گا اس کلمے پر میں لڑتا رہوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں جہاد کرتا رہوں گا اس نے کہہ دیا کہ اچھا تو لڑتا رہے گا اپنی قوم کے ساتھ آپ ہاں اس نے کہا تو اپنی قوم کے ساتھ لڑنا کون سی اچھی بات ہے تو جو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا لڑے گا تو کون سا تو اچھا کارنامہ کرے گا اور یہ جو تو کہتا ہے کہ میں لڑوں گا یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیری وفاداری کریں گے مجھے تو لگتا ہے یہ اس سے بھاگ جائیں گے یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے اس نے جب یہ کرنا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے تھے ان کو غصہ آ گیا سمجھا سی ہے تو سوفی لیکن غصہ کبھی کبھی ان کو آتا تھا کہنے لگے پھر ان ہو یہ تو نے کیا کہہ دیا ہم بھاگیں گے اس سے بدر تو جا لات کی فرجی چار دی اس کو ہم اس سے بھاگیں گے یہ کیسے کہتا ہے وہ جب بولتا حضرت کے ساتھ بات کرتا تو حضرت کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا جس طرح ہمارے ہاں بھی عادت ہے کہ کسی کو بات منوانی ہو تو داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے تلوار لے کر حضرت کی نگرانی میں وہ جب حضرت کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت اس کو تلوار کا قبضہ مارتے کہتے اخیر کان لے جاتے رسول اللہ ہے نبی علیہ السلام کی داڑھی سے ہاتھ پرے کر یہ تیرے ہاتھ پلید ہے شرک والی نجاست ہے اس نے دیکھا یہ کون ہے ہاں، مغیرہ میں شعبہ ہے تو اے غدارو وہ قدرتی یہ واقعہ ہوا ہوا تھا کہ حضرت مغیرہ میں شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافلہ جا رہا تھا ان پر جا کر لوٹ ڈالی ان کو قتل کر دیا ان کے اونٹ ہانک کر مدینے لے آئے اور آپ نبی علیہ السلام کو کہا یہ اونٹ بھی لے لو اور میں اسلام قبول کرتا ہوں آپ نے سنا تیرا اسلام میں قبول کرتا ہوں بس اونٹ جان اور کوئی میرا کوئی اس سے دخل نہیں ہے پچھلوں نے جن کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے پکڑا نے مسعود کو تیرا بھانجا ہے مغیرہ جلدی کر تو تاوان دے تو مغیرہ ابن شعبہ کی اس لوٹ کا وہ اروب ابن مقصود ابھی تک تاوان ادا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ مغیرہ ہے ہاں اس کہا ہوتا در دھوکھے باز ابھی تک تو میں نے تیری خیانت کا تاوان پورا ادا نہیں کیا اور تو مجھے ایسے کہتا ہے نہیں اور پھر دیکھتا رہا کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم جب بولتے ہیں تو سارے صحابہ احترام نیچا کر دیتے ہیں توجہ سے بات سنتے ہیں اور جب نبی علیہ السلام تھوک ڈالتے تو صحابہ اسے ہاتھ میں لے لیتے اپنے سینے پر مل لیتے اور جب آپ وضو کرنے لگتے تو کادو جب تجلون اعلیٰ وضو ہی صحابہ احترام قریب تھا کہ لگ پڑے وہ کہتا میں لیتا ہوں پانی وہ کہتا میں لیتا ہوں پانی اور آگاہ سے جو گرتا وہ تو ساتھ آنے آگاہ پانی جو تھا اس کو ہاتھوں میں لیتے سمجھا تبرک کے طور پر دیکھتا رہا سمجھا آخر وہ گیا پورے شو کے بعد پورے شو کو کہنے لگا میں بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں جاتا رہا ہوں لیکن جیسے جانسار محمد علیہ السلام کے ویسے میں نے کہیں نہیں دیکھا بہتر ہے تم فلو کر لو خیر بار فلو کی بات بنی بھائی لکھو بھی فلو نامہ شرائط یہ طے ہوئے کہ دس سال تک نہ تم لڑو گے نہ ہم لڑیں گے دس سال تک لڑائی موقوف رکھیں گے دوسری یہ ہے کہ اب واپس چلے جاؤ کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آئندہ سال آؤ تین دن رہو عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ تیسری یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتے دار مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اور تمہارا کوئی ہمارے مذہب قبول کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے جب یہ مسئلہ ہوا تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے حضرت عمر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ہاں حضرت ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ فرما ہیں حضرت وہ باطل پر نہیں ہے فرما ہے تو فلحمان ہوتا دلیا تھا تو یہ ذلت ہم کیوں قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جائے تو وہ واپس نہ کریں ان کا کوئی آئے تو ہم واپس کر دیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا میں اللہ کا رسول ہوں میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا حضرت نبی علیہ السلام نے عمر کی بات نہ سنی عمر بھاگا پھر ابو بکر صدیق کے پاس میاں ہم حق پر نہیں ہے کیا فرمایا حق پر ہے وہ باطل پر نہیں ہے جی ہیں تو پھر نے اتنی دلت کیوں اختیار کرے گا ہمارا آئے تو وہ واپس نہ کریں اور ان کا آئے تو ہم واپس کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ میاں وہ اللہ کا رسول ہے جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے صاحب کر رہا ہے نا باہر آ ادھر ادھر بھاگے دوڑے لیکن کچھ نہ ہوا چپ کر کے بیٹھ کیا ہوتا ہے فلو ہونے لگی جب لکھی جانے لگی تو آپ نے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قریشی اڑ گئے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں وہی پرانا لفظ لکھو بسم اللہ آپ نے سنا ٹھیک ہے وہ بھی لکھ دو وہ بھی صحیح ہے اس کے بعد آپ نے لکھوایا ہاگا ما پاگا محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا یہ کیا رسول اللہ کا لکھنا کیا اگر ہم تجھے رسول اللہ سمجھتے تو تجھے بیت اللہ سے منع کرتے لکھو جلدی محمد ابن عبداللہ لکھو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں لکھو جی حضرت علی کو کہا رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤ حضرت علی نے کہا ہوں رسول اللہ ابدا میں تو میں نہیں مٹاتا رسول اللہ کے لفظ کو میں نہیں مٹاتا آخر حضرت نے خود قلم لے کر قلم زد کیا اس لفظ کو اور پھر آگے لکھا گیا محمد ابن محمد ابن عبداللہ حضام کا محمد ابن عبداللہ خیر اس طرح خدا خدا کر کے سلو لکھی گئی صحابہ پریشان یا پیچھے منافع کہیں گے جی کر رہے ہو عمرہ جی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے کر رہے ہو عمرہ جی قربانی کہاں کی تھی جی سر کہاں منڈوایا تھا سر نے کام کہاں کیا مسکریاں کریں گے اب نبی علیہ السلام کہیں گے اٹھو اپنے جانور زرے کرو اور کیا نام اپنا سر منڈواؤ چپ کر کے بیٹھے حضرت پریشان حضرت گھر گئے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج بات بی بی صاحبہ سے آپ نے یہ قصہ ذکر کیا بی بی صاحبہ نے بڑا عجیب مشورہ دیا بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ کسی سے نہ فرماؤ بس آپ باہر جاؤ اپنے حجام کو بلاؤ اپنا سر منڈواؤ آپ کو دیکھ کر سارے مولوی شروع ہو گے آپ نے ایسا کیا چنا کہ آپ کا جو جب سر مڈا دیا تو سر انہیں پھر اپنا سر اڑانا شروع کر دیا خود بہرحال <clears throat> واپس آ گئے واپس آ رہے تھے راستے میں یہ سورت انا فتح نہ لگا فتح نادل ہوئی حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سورت نادل ہو رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ پر وہی نادل ہو رہی ہے میں حضرت کے قریب گیا میں نے حضرت سے سوال کیا آپ چپ کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھر سوال کیا پھر آپ چپ پھر سوال کیا آپ چپ میں ڈر گیا میں نے کہا حضرت میرے اوپر نہ ہیں جائیں میں نے تو ایڑ لگائی اپنے اونٹ کو اور سب سے آگے گیا بھاگ گیا میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو تو مجھے کچھ کہہ دیں آپ تھوڑی دیر کے بعد بندہ آیا حضرت بلا رہے ہیں تجھے میں ڈر گیا میں نے کہا میرے خلاف قرآن آ گیا آیا ہے خیر حضرت کے بعد میں جب پہنچا تو نبی علیہ السلام نے یہ ساری صورت پڑھ کر مجھے سنا دی ان فتح نہ لگا فتح ہم مبینہ میں نے کیا اب فتح یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ کچھ فتح ہے ہم کر کے آ رہے ہیں یا ہم مغلوب ہو کر آ رہے ہیں آپ ہمارے یہ فتح ہے جب آپ واپس آئے ہاں، جب حدیبیہ میں تھے تو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا وہ آ رہا ہے ابھی آگے سورت کے اندر حضرت حجابیہ میں اترے ہوئے تھے کچھ کافروں کے لوگ نوجوان اور کے سیکھے بعد روایات میں چالیس ہے بعد میں ستر ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے موقع پا کر وہ آ گئے آئے تو صحابہ نے ان کو دیکھ لیا ان کو پکڑ لیا پکڑ لیا حضرت کے پاس لے آئے آپ نے ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا یہ واقعہ بھی آئے گا ان شاء اللہ آپ واپس آئے یہ زی کا آدھا سن چھ ہجری کا واقعہ ہے زی کا آدھا سن چھ ہجری اس کے بعد جو ہی واپس آئے اللہ کا حکم ہوا کہ خیبر چلو خیبر جو ہے وہ مدین سے تین منزل کے فاصلے پر ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے لیکن حکم ہوا کہ خیبر میں صرف وہ لوگ جائیں جو ہدا میں تھے جو حدیبیہ میں نہیں تھے وہ خیبر میں بھی نہیں جا سکتے یہ صرف حدیبیہ والوں کے لیے انعام تھا چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور خیبر فتح ہوئی وہاں سے بہت ساری زمینیں اور جائیدادیں اور مال متا صحابہ کرام کو ہاتھ آیا اور وہ جو غم تھا وہ حدیبیہ والا فکر تھا وہ کچھ ہلکا ہوا اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے اب <clears throat> صبح میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ محمد فتح اور حجرات یہ تینوں باہم مرتبط ہے سورہ محمد کے اندر اعلان قتال ہے اور سورہ فتح کے اندر فتح کی خوشخبری ہے اور اس کے بعد حجورات کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے امور انتظامیہ کا ذکر ہے اب پہلے حاشیے پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس فضیلت اہل حجیبیہ کہیں لکھا ہوگا اور نیچے لکھا ہے نیچے دو لکیریں جہاں لگی ہے نا ہاشیے پر دو لکیریں نیچے نیچے نیچے نیچے ہاں جہاں لکھا ہے فضیلت اہل حدیبیہ ہے جو لاجد ہو ان شاء اللہ شجرت احد من الذین با تہتا دیکھ رہے ہو ہاں نہیں داخل ہوگا آپ کو انشاء اللہ یہ انشاء اللہ شب کے لیے نہیں بلکہ تبرک کے لیے ہے اگر اللہ نے چاہا اصحاب شاہجہاں میں سے کوئی ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت کی تھی نیچے اور درخت گئے مسلم شریف جلد دو سفا تین سو تین آپ سمجھ رہے ہو والوں کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ یہ سارے ہیں جنتی ہیں چاہے جنتی ہیں نار والے نہیں ہیں اور دوسرا لفظ بخاری کا لفظ ان تم خیر و اہل انتم خیر و اہل الارض یوما آج کے دن ساری دنیا کے اندر جتنے انسان بس رہے ہیں سب سے بہتر لوگ تم ہو جو میرے ساتھ یہاں ہدے میں موجود ہو یہ بخاری کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو اب حضرت <coughs> سورج شروع کرتے ہیں سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ رقو نمبر دو ہے جہاں انس لکھا ہے نا انس جہاں لکھا ہے وہاں ہے وہ منجت ولہ جو عزب ہو اضراً علیما جہاں تک ہے اور دوسرا حصہ لقد رضی اللہ علیہ سے آخر تک ہے سمجھے تھے متر مطلب دیکھو پہلے حصے میں دو بشارتیں ہیں کتنی بشارتیں ہیں ایک بشارت ہے حضرت نبی علیہ السلام تسلیم کے لیے ایک بشارت ہے ایمان والوں کے لیے مومنین کے لیے اور ان دو بشارتوں کی پھر علتیں بھی ذکر کی گئی ہیں کیا ذکر کی گئی ہیں اور ساتھ منافقوں پر بجر ہے جو کہ حجبیہ پر نہیں گئے تھے اور پھر جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے تھے ان کے اوپر بجر بھی ہے اب حاشیہ پر دیکھو پہلے سدا ہو پہلا پہلا حاشیہ پر ہو فاتح کے لیے مباعید اربا لکھا ہے فاتح عالم کے لیے اوپر سمجھ لو بھائی اللہ پاک نے نبی علیہ السلاط و تسلیم کے لیے چار انعامات کا ذکر کیا ہے کتنے انعامات دو انعام دنیاوی دو انعام اخروی دو انعام دنیاوی اور دو انعام دو انعام دنیاوی جو ہیں ایک اب قبیل دفع ضرت ہے اور ایک اب قبیل جل میں منفیات ہے اسی طرح دو اخروی جو ہیں ایک از قبیل دفاع مزیرت ہے دوسرا از قبیل ہے جلب منفیت ہے سمجھ رہے ہو کل کتنی انعام ہے کیا دو دنیاوی اور دو اخروی دنیاوی دو پہلا دفاع مزیرت دوسرا جلب منفیت اخروی بھی پہلا دفاع مزیرت اور دوسرا اب حاشیہ پڑھو پھر ان شاء اللہ اندر پڑھیں گے فاتح اعظم کے لیے مواعید نمبر اول مغفرت کیا لکھا ہے مغفرت ذنوب کہ حضرت آپ کے سارے گناہ معاف کر کر دیے جائیں گے حضرت اور دوسرا ہے اتمام نعمت یہ دونوں جو ہیں یہ اخروی ہیں مغفرت اور اتمام نعمت یہ دونوں چاہیں اور ساتھ مغفرت کے نیچے لکھا ہوگا دفاع مزیرت اتمام نعمت کے نیچے لکھا ہوگا جل میں لکھا ہوا ہے نا دونوں چاہیں اخرویہ ہیں اور پہلا دفعہ مزیرت دوسرا دینا نفع اچھا تیسرا انعام ہدایت فراط مستقیم ہدایت یہ چاہے یہ دنیاوی ہے اور دفاع مزیرت کے قبیلے سے ہے اور چوتھا انعام ہے نثر عزیز یہ دنیاوی ہے لیکن جلد نفع ہے کتنی انعام ہو گئے اچھا، اب کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحنا فتح فتحا فتحمین یہ بشارت ہے پہلی سمجھا نبی علیہ السلام کے لیے <coughs> فتح مبینہ سے کیا مراد ہے بعض علماء کرام نے فتح مبینہ سے فتح مکہ مراد لیا ہے کیا مراد لیا ہے کہ مکہ فتح کرا دیں گے ہم آپ کو جب انہوں نے فتح مکہ مراد لیا تو انہوں نے حکم نہ فتح نہ کا معنی کیا ہے حکم نادل فتح کیا مانا کیا ہے چونکہ ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا نا ابھی آگے ہونے والا ہے اس لیے وہ فتح نا کا معنی کرتے حکم نادل فتح ہم نے فتح کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے فتح کا فیصلہ کر لیا ہے مستقبل میں فتح ہوگی ابھی فتح کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مستقبل میں فتح ہوگی سمجھ رہے ہو لیکن جمہور علماء اس طرف ہے کہ اس سے مراد فل ہے کیا مراد ہے سمجھ لو بات اس سے مراد کیا ہے فل حدیبیہ صلح دیا کیوں مراد ہے جی صلح حدیبیہ دیا اس لیے مراد ہے کہ اگر صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ کرام کا اور مکے والوں کا جھگڑا تھا جھگڑے کی بنا پر نہ وہ ادھر آتے نہ یہ وہاں جاتے سمجھا تھی اب جب ہو گئی نا فلو تو فلو کی وجہ سے ادھر ادھر کے لوگ آنے لگے صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کرنے لگے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے لگے تو تیس تیس چالیس چالیس سو سو دو دو سو آدمی کا وقت آ آ کر مسلمان ہونے لگے سمجھ رہے ہو تو مسلمان ہونے میں اسلام قبول کرنے میں کثرت پیدا ہو گئی لوگ آتے حالات دیکھتے لوگ کہتے ہیں جو آج کل جس طرح ہو رہا ہے کہ یہ یورپ والے بےمان لانتی جو ہیں اسلام کے خلاف لوگوں کو کہتے ہیں اسلام تو یہ ہے اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ پروپگنڈا کر رکھا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں جب سلو ہو گئی اور لوگوں نے آنا شروع کیا حالات دیکھنے شروع کیا تو انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ نہ اور کچھ ہے حالات یہاں تو انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج حضرت کے ساتھ پندرہ سو آدمی تھا اور جب ڈیڑھ سال بعد آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو دس ہزار تھا کتنی تھے دس ہزار یہ جو سلو حدیبیہ ہوئی تھی نا کہ دس سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ دس سال لڑائی نہیں کرو گے ڈیڑھ سال بعد مشرقی نے مکہ نے فساد ڈال دیا ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں پڑھیں گے تفصیل آئے گی اور یہ فلو ٹوٹ گئی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ فتح کر لیا سمجھ یہی بات نہیں یہ واحدہ پکا لگ سکے بارہ جہاں فول ہو برا رہے اب کرو مانا امنا فتح نہ بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو فتح فتحنا کا معنی تو ہے نا فتح دی ہے ہم نے لیکن چونکہ فتح کا کلمہ آگے کھڑا ہوا ہے اس لیے فتحنا کے لفظ کے اندر کریں گے تجرید کیا کریں گے تجرید کا معنی ہوتا ہے اخلاء ہم بادل اخلا لفظ کو اس کے کچھ معنی سے خالی کر لیا جائے فتحنا کا معنی تو ہوتا ہے آ کل فتح کیا معنی ہے آ کل فتح ہم نے آپ کو فتح دی ہے لیکن چونکہ آگے فتح کھڑا ہے اس لیے فتح نہ کا مانا آپ ایرا کریں گے بس بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو فتح مبینہ فتح بالکل صاف بالکل صاف فتح لے من ماتدم کا اخر یہ فتح نہ بشارت ہے لے جا پھر اس کی کیا ہے علت ہے کیا علتیں آ رہی ہیں کرو ذرا خیال کر کے مانا تاکہ بخش دے گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مقدم ہو چکے آپ کے سوبری گنا گندے کا تو بس سوبری لکھا ہے سوبری گنا اور وہ جو مؤخر ہو چکے سمجھ رہے ہو بات یہ ہے اللہ سے یہ تو بار بار آپ پڑھ چکے ہو کہ گناہوں سے مراد کیا ہے غلط الانبیاء کیا مراد ہے غلط الانبیاء مراد ہے جو وقتی مسلحت یا ان کی شان عرفہ کے خلاف ہوتے ہیں حقیقت میں کوئی گناہ نہیں ہوتے آج بھی پڑھا اب دیکھنا یہ ہے کہ فتح مبین کیسے مغفرت کا سبب بن گئی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ ہم آپ کے گناہ معاف کریں تو اس کا اس کیا جوڑ ہے آپس کے اندر اب آپ کے پاس حاشیے پر لکھا ہوا ہے میرا خیال یہ کھڑا ہے فائدہ نمبر دو ہے نا جی لکیر کے نیچے دیکھو اوپر اور اوپر اوپر نقیب کے نیچے ہاتھ رکھو سارے ہاتھ رکھو فتح فتح فتح سبب ہے اسلام خلق اسلام خلق ہوگا اور اسلام خلق سبب ہے کثرت اجر و مقبولیت عند اللہ کا اور کثرت اجر و مقبولیت سبب ہے غفران گروہ کا سمجھ رہے ہو بھائی فتح جو ہو گئی پھر دیکھو دیکھو آشیا دیکھو فتح جو ہو گئی تو یہ سبب بنی ہے اسلام خلق کا یہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے جب اسلام خلق آیا تو حضرت کا اجر بڑھ گیا کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہوتے جائیں گے حضرت کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جب کثرت اجر ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبولیت بھی ہوگی تو غفران بنے گا کیا پیدا ہوگا جب اجر بڑھے گا تو گناہ کیا ہوں گے معاف ہوں گے اور سبب کا سبب بھی سبب ہے لہذا فتح سبب ہے غفران کا کچھ سمجھ آیا ہے فتح سبب ہے کس کا اسلام خلق کا اور اسلام خلق سبب ہے کثرت اجر اور مقبولیت کا کثرت اجر اور مقبولیت سبب ہے غفران کا تو نتیجہ یہ کہ فتح سبب ہے کس کا غفران کا تاکہ معاف کر دے آپ کو اللہ پاب وہ جو مقدم ہو چکے آپ کے سوری گناہ اور وہ جو موخر ہو چکے وجو جو امت نے مت کا یہ دوسرا دوسری علت آ گئی خیال کرو مانے کا اور مکمل کرے انعامات اپنے اوپر آپ کے آپ کے اوپر اپنے انعامات مکمل کرے کس طرح نیچے لکھا ہے یعنی آپ کے ہاتھ پر بہت آدمی مسلمان ہوں لکھا ہے یعنی آپ کے ہاتھ پر بہت نیچے بین فطور لکھا ہے بہت آدمی مسلمان ہوں تو دین پھیلے گا اسلام کو غلبہ آئے گا اشاعت اسلام ہوگی تو اخروی نعمتیں آپ پر کیا ہوں گی مکمل ہوں گی یہ دو علتیں جو ہے لے یا افیرا اور تما یہ دو آخرت کے متعلق ہیں تو اس کے متعلق ہے پہلی دفعہ مزیرت ہے مغفرت جنوب دوسری اتمام نعمت ہے اور یہ جلد نفر ہے آگے دیکھو وجہ تم مستقما یہ تیسری علت ہے خیال کرو ذرا اور لکھا ہوگا مغلوبیت کیا لکھا ہے ہاں میں مانا کرو پھر سمجھاتا ہوں اور چلائے آپ کو راہ رات پر اتنا فتح نال کا ہم نے آپ کو سلو ہدے بھی آتا فرمائی تاکہ چلائے آپ کو راہ رات پر حضرت اشکال ہے زبردست کہ سن حدیبیہ ہدایت فراط مستقیم کا کیسے سبب ہے اب یہ سمجھ لو بات اور یہ متعلق بھی دنیا کے ہے کس کے متعلق ہے دنیا کے سمجھ لو آپ نبی علیہ فراط اور تسلیم شریعت پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن مشرقین آگے آڑ بن جاتے تھے کیا بن جاتے تھے ہاں آپ سراط مستقیم پر چلنا چاہتے تھے کہ دین کو پھیلاؤں لوگوں کو دعوت دوں خود بھی چلوں لوگوں کو بھی چلاؤں وغیرہ وغیرہ آپ سراط مستقیم پر چلنا چاہتے تھے مشرقین کیا بن جاتے تھے آڑ بنتے رکاوٹ بنا کرتے تھے اللہ نے فرمایا سلو حدیبیہ کے بعد اب آپ کی مغلوبیت ختم ہو گئی ہے اب آپ سراط مستقیم پر بلا کھٹ کے چلتے رہیں گے کچھ سمجھ آیا سراط مستقیم سے مراد ایمان نہیں ہے ایمان تو آپ کے بعد پہلے سے موجود تھا آپ شریعت محمدیہ پر کھول کر عمل کرنا چاہتے تھے اور مشرقین اس کے اندر کیا بنتے تھے رکاوٹ بنتے تھے اس لیے کہ آپ تھے مغلوب اور مشرقین کیا تھے غالب آج اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی مغلوبیت کو ختم کر دوں گا اب آئندہ کے لیے آپ سراط مستقیم پر بلا خوف و خطر چلتے رہیں گے یہ دنیا کے ساتھ متعلق ہے کرو مانا ذرا خیال کر کے وہ یا دیا کا اور تاکہ چلائے آپ کو بلا مزاحمت دیگر رحمت دی گرے چلائے آپ کو مستقیمن راہ رات پر راہ رات پر آپ کو چلائے یعنی آپ کسی کی مزاحمت کے بغیر کسی کے مقابلے اور رکاوٹ کے بغیر شریعت محمدیہ شریعت متحرہ پر عمل کرتے رہے کوئی رکاوٹ نہ ہوئے نفرن نمبر چار حصول غالبیت نمبر چار غالبیت کا حصول ہے اور امداد کرے تیری اللہ پاک امداد کرنا عزیزن زبردست عزیزن کا مانا زبردست نیچے لکھا ہوگا یعنی جس کے بعد پھر دبنا نہ پڑے اور لکھا ہے یعنی جس کے بعد پھر دبنا نہ پڑے مغلوب نہ ہونا پڑے اور امداد کرے گا کرے تیری اللہ پاک امداد زبردست انا فتحنا لے سورک اللہ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کی امداد کرے اللہ پاک اب آپ کبھی دبیں گے نہیں کبھی مغلوب نہیں ہوں گے بلکہ غالب رہیں گے وجہ دیا کا مغلوبیت کی نفی ہے اور ینسورا کا غالبیت کا حصول ہے کہ آپ غالب ہو جائے مغلوبیت ختم ہو جائے غالبیت حاصل ہو جائے تو مغلوبیت کا ختم ہونا یہ دفع ضرر ہے غالبیت کا حاصل ہو جانا یہ جلب نفع ہے سمجھ رہے ہو اور یہ دونوں متعلق ہیں کس کے میں بس یہ ایک بشارت تھی اور اس کی چار کیا تھی چار کیا تھی اب اندل سکینتا سے دوسری بشارت شروع ہو رہی ہے ایمان والوں کے لیے کن کے لیے ایمان والوں کے لیے بشارت آئے گی ان کی آئیں گی لیکن میری طرف دیکھو سن لو بات یہاں سے اب روح سخن ہمارا جو ہے وہ منکرین صحابہ کی طرف ہوگا کس طرف ہوگا رافضیوں کی طرف تو یہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کرام کے کیا ہیں کیا منکر ہیں صحابہ کرام کے کیا ہیں اور قرآن کے بھی منکر ہیں قرآن کے اس لیے منکر ہیں کہ قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے کیا کرتا ہے اب اگر قرآن سے قائل ہوتے ہیں تو ان کو صحابہ کا قائل ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ صحابہ کے منکر ہیں اس لیے قرآن کے بھی منکر ہیں سمجھ رہے ہو رات بھی ساتھ ہیں کچھ نہ کچھ بات ہوگی پہلے یہ روایتیں پڑھ لو آپ کے پاس حاشیے پر لکھا ہوا ہے روایتیں لکھی ہوئی ہے کتابوں کا حوالہ لکھا ہوا ہے شیوم کی کتابوں کا حوالہ ہے فائدہ نمبر تین پر عبارت لکھی ہوئی ہے اوپر کہاں ہے عیاشی بسند معتبر اد حضرت امام باقر روایت کردہ غور ہے ہاں عیاشی نے بہت بر صنعت کے ساتھ حضرت امام باقر سے روایت کیا ہوا ہے کہ جب حضرت رسول دنیا سے ریلت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہے ہو شبند غلط لکھا ہوا شدند ہے حل ہما مرتد شدن سارے صحابہ یاد باللہ نقل کفر کفر نباشد سارے صحابہ مرتد ہو گئے بغیر چہار آدمیوں کے علی ابن ابی طالب اور مفداد سلمان ابو ذر علیہ یہ یہ لکھنے والا کون ہے حیات القلوب والا ملا باقر مجلسی علیہ اللہ جو الدین آگے دوسرا حوالہ کہتا ہے اے عزیز اے بعد عظیم حدیث کے ہمارے روایت روایت میں کسی آخر کو مجال ہے اس بات کی کہ شک کرے عمر کے کفر کے اندر وہ سن رہے ہو کسی آچل کو مجال ہے اس بات کی کہ عمر کے کفر کے اندر شک کرے وہ کفر جو عمر رہا مسلمان دانت اور اس انسان کے کفر کے اندر جو عمر کو مسلمان سمجھتا ہے وہ سن رہے ہو ان کے نزدیک سارے کیا تھے مرتد ہو گئے تھے اب ہمارا ان کے ساتھ مناظرہ چلے گا کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے کا ایماندار فرمایا ہے کیا فرمایا ہے ہاں اب دیکھو ندی تفیح قلوب مدینہ وہی وہ ذات پاک ہے جس نے نادل فرمایا سکینہ اور سکون سکینہ اور سکون اور تحمل اور فیض غیبی فی قلوب المؤمنین بیچ دلوں ایمان والوں کے بیچ دلوں <coughs> فی قلوب المؤمنین بلکہ ایمان مجاہدین حدیبیہ ایمان مجاہدین حدیبیہ یہ ہوگا ندی پر لکھا ہوا ہے سمجھے تم بیچ قلوب ایمان والوں کے اللہ ان کو مومنین فرما رہا ہے یا منافقین فرما رہا ہے خمینی نے لکھا ہے سمجھا نعوذ باللہ من ذالک کہ ابو بکر اور عمر جو تھے چمٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلاط و تسلیم کو اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکومت ملے گی تب کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ حکومت ملنے کی کوئی اور صورت ہے تو وہ وہی بھی اختیار کرتے ہیں سمجھا تو ظالم نے لکھا ہے اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا فی قلوب بولو تو صحیح لا فی قلوب المنافقین ول مشرقین اللہ نے منافقین مشرقین نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا ہے کیا فرمایا فرمایا بیچ دلوں ایمان والوں کے تو سمجھ رہے ہو صحابہ کو کافر کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے یہ کون سی کون سا دین ہے کہ صحابہ کو وہ کہے کافر اور خود مسلمان رہ جائے اللہ اللہ بیچ دلوں ایمان والوں کے لے یز دادو ایمان اما ایمان سمرہ سکینہ چل جائے سکینہ تاکہ بڑھیں وہ ادرو ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے پہلے بھی ان کے دلوں کے اندر نزول انزال سکینہ سے پہلے بھی وہ کیا تھے مومن تھے اب انزال سکینہ کے بعد بھی وہ کیا ہیں مومن ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا تاکہ بڑھ جائیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے حضرت مطلب دیکھو اندال سکینہ کا تو کیا مطلب ہے سنو بات نبی علیہ سرا تو تسلیم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے کر جائیں گے قتل ہو جائیں گے مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے جب تک سارے مکے والوں کو ختم نہیں کریں گے حضرت نے ان سے بیعت نہیں صحابہ کو جوش آ دیا زبردست جوش کے بعد جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ختم کچھ بھی نہیں کرنا ہر منڈواؤ قربانیاں دیبے کرو اور واپس چلتے ہیں تو ایسے وقت کے اندر مخلصین بھی اپنے سالار کو جواب دے دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مخلص جو ہوتے ہیں نا جانسار جانسار جو ہوتے ہیں نا افراد جو ہوتے ہیں جماعت کے وہ اپنے سالار کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا تو بچ گیا ہے تجھے حکومت نے پیسے دے دیے تو تو کہتا ہے ہمیں کہ چپ کرو ہم نہیں چپ کرتے ہم تو آگے بڑھیں گے سمجھ رہے ہو نا سی جی؟ اب چاچا صحابہ کرام کو جوش دلایا گیا پہلے حضرت نے بیعت لی ان سے ان کے قلوب میں خوب جوش تھا لڑائی اور جھگڑے کا پکا ارادہ تھا آپ نے فرمایا چپ کرو چپ کرو کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا تو اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر میں سکون اور تحمل نازل نہ کرتا تو لڑائی ہو کر رہتی میں نے سکون نازل کیا تحمل نازل کیا فیض غیبی نازل کیا کہ نبی علیہ السلام کے منع کرنے پر وہ منع ہو گئے روک گئے اور چپ کر کے واپس کرے سمجھ رہے ہو خیال کرو اب دیکھو مانا کرو ذرا سکینہ کا وہی وہ ذات پاک ہے جس نے نادل فرمایا سکون کو فیض غیبی کو سکینے اور تحمل کو اب سمجھ آ گئی ہے بات سکون سے کیا مراد ہے کہ جوش کا وقت تھا اللہ نے ان کے قلوب میں سکینہ اور سکون نادل فرما دیا تاکہ بڑھ جائیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کے اندر ادر ہے ادب ایمان کے ساتھ ہم نے ایمان کے بل اللہ جنوب سماواد ہے جملہ بو تارے گا طریقہ ہے جملہ بوتارے گا اور صرف اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کے یعنی ملائکہ آسمانوں کے لشکر یعنی ملائکہ بل عرض اور زمین کے لشکر غزات فی سبیل اللہ راتی اللہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے مومنین کیا مت تک وہ سارے جنوب العرب ہیں اور زمین کے لشکر اور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے حکیمن بڑی حکمتوں والے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ اب لڑنا مناسب ہے اور اب نہ لڑنا مناسب ہے سمجھا اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو فکر نہ کرو آئندہ جب لڑنے کی مسلحت ہوگی میں تمہیں حکم کر کے لڑائی کرا دوں گا اب لڑنے میں مصلیت نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں روک لیا ہے سمرا خل انزال سکینہ باباستہ اردیاد ایمان لکھا ہوا ہے سمرا انزال سکینہ باباستہ اردیاد ایمان ایمان کو اللہ نے بڑھا دیا سمرا دیا انزال سکینہ کا سمرا تاکہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو لیجیے بدولت اطاعت کے ہے بدولت اطاعت کے بدولت اطاعت کے تاکہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنات باغات کے اندر جو بہتی ہوں گی نیچوں کے نہرے ہمیشہ رہنے والے بیچوں کے اور مٹا دے وے جو کفیرا کے نیچے بھی لکھا ہے بدولت اطاعت کے مٹا دے وے ان سے سیئات اہم برائیاں اور گناہوں کے بکان گالے کا فضیلت جنت و تکفیر فضیلت جنت و تکفیر سمجھا جنت اور تکفیر کی فضیلت کا بیان ہے اور ہے یہ چیز کون سی چیز تکفیر سیاح اور داخلہ جنت ہے یہ چیز احمد اللہ اللہ کے ہاں فوزن عظیمن کامیابی بہت بڑی کامیابی اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ چاہیں کامیاب ہیں چاہیں یہ صحابہ جنت والے ہیں ان صحابہ کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں وہ سن رہے ہو ایمان والے ہیں جنت والے ہیں سارے گناہ ان کے معاف ہیں اور یہ بڑے کامیاب ہیں سمجھ رہے ہو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بھائی بل منافقینا عدم سکینہ کیا لکھا ہے سمرہ عدم سکینہ اور عذاب دے وے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو باوجہ ان کے کفر و شرک کے باوجہ ان کے کفر و شرک کے عذاب دے دے مناسب مردوں اور مناسب عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سمجھا افزان اب اللہ ضنخو اوساف مجرمین چلکائے مجرمین کی اوساف کیا ہے وہ جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے متعلق ذنخو گمان برے برے برے برے گمانوں سے کیا مراد ہے حقائد شرکیہ و کفریہ عقائد تو سن رہے ہو کفری عقائد جو وہ رکھتے ہیں اللہ کے متعلق برے برے گمان کرتے ہیں علیہم دائرت السو ایرا ہے سمرے دنیاویہ نمبر اول اوپر ان کے ہے پھیرا برائی کا ایک تو پہلی بات کہ ان پر برائی کا پھیرا یعنی مصیبتیں تکلیفیں ان پر ہو نمبر سمرا اور نہ غضب کیا ناراض ہوا اللہ پاک اوپر ان سے ہوں نمبر تین اور لانت کی ہے ان پر سمرا سمرا اخرویا نمبر اول اور تیار کیا واسطے ان کے جہنم کو بسا مسا مزمت جہنم لکھا ہے جہنم اور بڑی بری جگہ ہے رجوع کی اللہ السماوات والارض جملہ متعلقہ کا یادہ ہے پھر تاکید کے لیے مومنوں پریشان نہ ہو کہ آج لڑائی نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا مجھے علم تھا کہ آج لڑائی مناسب نہیں ہے جب مناسب ہوگی تو میں لڑا دوں گا اور صرف اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے کون اللہ اور ہیں اللہ تبارک و عزیزن غالب حکیمن حکمت والے جی انا ارسلنا کا شاہد مبشر نذیرا فرائض الرسول علیہ السلام بس ایک آیت پڑھ لو فرائض الرسول علیہ السلام نبی علیہ السلام کے فرائض کا بیان ہے اور لکھا ہے بیان دعویٰ لکھا ہے آگے دلیل آ رہی ہے بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن فرید اولا چل گئے فرید اولا شاہدن حق بتانے والا شاہدن کا من فرید اولا تبیین عقائد و احکام حق کا جلگہ تبیین عقائد و احکام پہلا فریضہ آپ کا کہ آپ عقائد اور احکام حق کی وضاحت فرمانے شاہدن حق بتانے والا سمجھا سر میری طرف سے جس طرح آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک اور ایک تو آپ جواب دو گے دو روٹیاں یہی کہو گے نا جی جہاں بھی لفظ آیا شاہدن کا غالی کا جو وہ آ گیا جی آ گیا گواہ ہے گواہ ہے حضرت گواہ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو لہٰذا نبی علیہ السلام حاضر و نادر جی شاہدن کا معنی عرض کرنا ہے غالی کہتے ہیں شاہدن کا معنی کیا ہے گواہ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو معلوم ہوا نبی علیہ السلام ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے تب ہمارے متعلق گواہی دیں گے ورنہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں سمجھا اس لیے عرض کر رہا ہوں پہلی بات کہ شاہدن کا معنی گواہ نہیں ہے شاہدن کا معنی ہے حق بیان کرنے والا اور حق بتانے والا سمجھ رہے ہو شاہدن کا معنی شاہ القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی معنی کیا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے میرے خیال شاہدن پر حق بتانے والا نہیں لکھا ہوا ہاں؟ حق کی شہادت دینے والا اچھا شاہدن کا پہلا معنی کیا ہے کیا معنی ہے دوسرا معنی بعض مفسرین کرام نے کیا ہے شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ شاہدن امام راضی رحم اللہ نے یہی معنی کیا ہے شہادت دینے والا کس بات کی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا یہاں مراد شاہدن کا معنی گواہ نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا کتنی معنی ہو گئے دو تیسرا معنی کہ مانا کرو شاہد کا گواہ تو گواہ سے مراد وہ گواہی ہے جو خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کیا بیان فرمائی ہے آپ نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن سارے پیغمبروں کو لایا جائے گا پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حق بیان کیا تھا وہ کہیں گے جی ہاں ان کی امتوں کو بلایا جائے گا وہ کہیں گے ماں جانا بن نذیر ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آئے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نو علیہ السلام کو بلایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے حق بیان کیا تھا وہ عرض کریں گے ہاں حضرت میں نے پوری پوری تبلیغ کی تھی اللہ ان سے کہے گا آپ کا گواہ کون ہے وہ کہیں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے کون ہے فرماتے ہیں جاؤ بے کم پھر تمہیں لایا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا کہ نو علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تم کہو گے ہاں حضرت نو علیہ السلام نے پوری پوری تبلیغ کی تھی نو علیہ السلام کی امت سوال کرے گی کہ یہ تو مارکا آئے بعد میں یہ کیسے شہادت دے رہے ہیں یہ تو ہم سے بہت بات ہے یہ کیسے شہادت دے رہے ہیں ہمارے خلاف تو سنو سنو میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں تم نہیں جا رہے وہاں نو علیہ السلام کی قوم کے کافر وہی بات کہہ رہے ہیں جو آج کا خالی کہتا ہے کیا سمجھے نو علیہ السلام کی قوم کے کافر وہی بات کر رہے ہیں جو آج کا آج کا غالی کہتا ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر وہ حاضر ہو نو علیہ السلام کی قوم بھی کہے گی کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو یہ تو بعد میں آئے یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں ہمارے آپ ہمارے خلاف کوئی سمجھ آیا ہے اللہ ہم سے پوچھے گا امت محمدیہ جواب دے گی کہ حضرت آپ کا پیغمبر آیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر آپ نے کتاب نازل فرمائی تھی اس کتاب میں موجود تھا کہ نوح نے پوری تبلیغ کی ہے ہم نے اس کتاب سے دیکھ کر ہم نے شہادت دی ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں جو جاؤ بھی پھر مجھے لایا جائے گا کہ تو گواہی دے اپنی امت کے ہاتھ میں تیری امت سچ کہہ رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے واقعی نوح علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی سمجھ رہے ہو آپ نے اس وقت پر اجازت پڑی بکا کا جالنا امت وسط اللہ شہدا رسول علیکم شہیدا اب خلاصہ کیا نکلا پہلا جواب من یہی ہے کہ شاہدن کا من گواہ نہیں ہے بلکہ شاہدن کا من علماء نے کیا ہے حق بتانے والا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا اور اگر اس کا من گواہ کیا بھی جائے تو گواہی سے مراد وہ گواہی ہے جو خود نبی علیہ السلام نے آپ تشریف فرما دی ہے بات سمجھ اور اس میں بعد آگے جا رہا ہوں اور شاہدن کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے کیوں اگر حاضر ناظر اس کا مانا کرتے ہو تو لازم آتا ہے کہ امت کا ہر فرد حاضر ناظر ہے امت کا اللہ نے پہلے فرمایا امت کو شہدا الناس جی کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو میں یقون رسول علیہ شہیدہ اور نبی اعظم تم پر گواہ بنے نبی علیہ السلام کو اللہ نے شہید بعد میں فرمایا پہلے تو ہمیں فرمایا ہے اس کا مطلب ہے امت کا ہر فرد کیا ہے حاضر و ناظر ہے جب یہ نہیں ہے تو وہ بھی اضلاع تھا فلح تھا سمجھ یہ بات ان شاء اللہ مزید تشریح فیقول کی ابتدا میں عرض کروں گا کا شاہدہ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو حق بتانے والا فریدہ دوم اور خوشخبری دینے والا کس کو مؤمنین کو لکھا ہے جی۔ نبیر فریدہ نمبر تین اور ڈرانے والا کن کو کے لیے لے میں اب آ گئے فرائض امت جی۔ کن کے فرائض آ گئے امت تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا فریضہ نمبر دو ب تو از ہو خیال کرو ذرا میں ضمیر اللہ کی طرف پھیر رہا ہوں اور امداد کرو تم اس اللہ کی یعنی اس کے دین کی اس اللہ کی یعنی اس کے دین کی و تو روح ہو اور تعظیم کرو تم اس کی اللہ و تعالیٰ کی و تو سب ہو چوتھا فریدا اور پاپیاں بیان کرو تم اس اللہ پاپ کی بکر تم اصیلا صبح اور شام میری طرف دیکھو ایک فائدہ غالی کہتے ہیں کہ تو سب ہو کا ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے صبح شام نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرو فلاط سلام پڑھو السلاط وسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میری طرف دیکھو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اول تینوں ضمیریں وہ تو عز روح ہو وہ تو وقت روح ہو تو سب شو ہو تینوں ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں کس کی طرف جا رہی ہیں تفریح کے ضمائر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر فرماتے ہیں کہ پہلی دو ضمیریں تو نہ تو افز روح ہو نہ تو وقت ہو نبی علیہ السلام کی طرف پھیرو تو پھیر سکتے ہو نہ تو سب ہو کا ضمیر جو ہے تو ہر حال میں اللہ کی طرف جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف اس کو پھیرنا جائز ہی نہیں سمجھ رہے ہو آپ حضرات کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے ہاشیت کی دوسری سطح فائدہ نمبر ایک ہے کما یتا عند الکل کما یتا عند الکل کون ضمیر فی قول ہی تعالی و تو سب للہ تعلی جس طرح کے معین ہے تمام مفسرین کے نزدیک ضمیر و تو سب ہو کا اللہ سبحان ہو و تعالی کی طرف ہے جس کا حوالہ روح المانی کا سمجھا نا جی آگے بڑھو ومن فرق پر کیا لکھا ہے اور وہ انسان جو تفریق کرتا ہے زمائر کی تص کرتا ہے پہلی دو ضمیروں کو بت ازرو بت وکرو ہو وکر کو نبی علیہ السلام کے لیے فقد اب آدھا فقد وہ دور چلا گیا وہ دور چلا گیا حضرت شاف والا ابو سعود روح المانی والا بیزابی والا سراج منیر والا تار محیط والا سارے مفسرین کہتے ہیں کہ تینوں زمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں تینوں ضمیریں اور آخری ضمیر جو ہے تو سب ہو اس کے بارے میں تو سارے متفق ہیں کہ وہ کس کی طرف جا رہی ہے اللہ کی طرف بعض مفسرین نے اگرچہ پہلی دو ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف پھیری ہیں وہ وہ قول ہے مرجو کیا ہے مرجو قول ہے لیکن تیسرا ضمیر جو ہے وہ کسی نے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں پھیرا وہ سب نے اللہ کی طرف پھیرا ہے سمجھ رہے ہو اور پاکیاں بیان کرو تم اس کی صبح اور شام

فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سورہ فتح کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ سلو ہدیہ کے بعد یہ صورت کو نازل ہوئی ہے اب اس لیے یہاں ان کے اندینہ جو والی بیعت کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے بیعت لی تھی اس کا ذکر ہے اور یہ لکھا ہوگا نیچے ان کے نیچے ترغیب الجہاد لکھا ہے ترغیب ترغیب لکھا ہے آگے الجہاد کا کلمہ بڑھا لو ترغیب عل الجہاد جہاد کی تقریب ہے یہ ان لبی ن جو بایا ان کا بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو با سمجھ لو سے بات ہے دبئی اون کا یہ مظاہرہ کا سیوا ہے اس کا سیوا مظاہرے ہے نہیں بعض اوقات ایک واقعہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو حال سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک واقعہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو حال سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ واقعہ عظیم الشان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ واقعہ اب ہو رہا ہے میرے سامنے سمجھا متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ واقعہ میرے ذہن کے اندر اس طرح مستحضر ہے اور حاضر ہے گویا کہ وہ واقعہ اب میرے سامنے ہو رہا ہے یہ وہاں ہوا کرتا ہے جو واقعہ کوئی عظیم الشان ہوئے یا بڑا خوفناک ہوئے دہشت ناک واقعہ ہوئے تو اس کو پھر حال سے تعبیر کرتے ہیں جہاں بھی حضرت بیعت تو پہلے ہو چکی تھی اور یہ آیات بعد میں اتری ہے لیکن اللہ پاک نے بجائے ماضی بولنے کے مظاہرہ بول دیا ہے گویا کہ اب وہ بیعت کر رہے ہیں یہ واقعہ اب ہو رہا ہے یہ واقعہ جو ہے ہو چکا تھا مظاہرہ اور حال لے آنا جو ہے وہ اسی لیے ہے ان جو بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے انما یباجعون اللہ فیوائز کریم واقعے واقع میں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ یباجعون کے نیچے لکھا ہے واقع میں جس میں واقع میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں میری طرف دیکھو مسئلہ سمجھ لو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا دونوں ایک ہے نبی علیہ السلام اور خدا دونوں چاہے غالی کہتے ہیں مشرق غالی خدا اور نبی علیہ السلام ایک ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بیعت تو کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے فرمایا جو تیرے ساتھ بیعت کر رہے یوبا یوم اللہ وہ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اب یہ جد اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اور خدا دونوں چاہیں ایک ہیں اس لیے جواب عرض کراؤ سمجھ لو بات اللہ تبارک و تعالی مرسل ہے اور نبی علیہ السلام مرسل ہے اللہ چاہے مرسل اور نبی علیہ السلام چاہے مرسل با الفاظ دیگر نبی علیہ السلام اللہ پاک کے نمائندے ہیں زمین کے اندر نبی علیہ السلام اللہ کی کیا ہے نمائندے ہیں زمین کے اندر اللہ فرماتے ہیں چونکہ بیعت کا حکم میں نے آپ کو دیا ہے کہ ان سے بیعت لو اس لیے آپ کے ساتھ بیعت کرنا در حقیقت میرے ساتھ بیعت کرنا ہے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا در حقیقت میرے ساتھ معاہدہ کرنا ہے اب بھی حکومت کا کوئی آدمی ہے جو رحیم یار خان کا حاکم ہے تو وہ اگر اوپر سے بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور وہ اس پر عمل کراتا ہے تو وہ لوگ جو اطاعت کر رہے ہیں اس کی در حقیقت وہ بڑے بادشاہ کی اطاعت کر رہے ہیں چونکہ یہ اس کا نمائندہ ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام و تسلیم اللہ کے رسول تھے اللہ کے حکم کے ساتھ بیعت لے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنا در حقیقت نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنا در حقیقت اللہ کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے صحابہ کرام خیال کرنا تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے یہ تمہاری بیعت در حقیقت میرے ساتھ ہے خبردار اس کو توڑنا نہیں اس بیعت کو ہاں اس معاہدے کو توڑنا نہیں یہ معاہدہ تمہارا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ حقیقت میرے ساتھ ہوا ہے تو سمجھ آیا ہے اس طرح کی بات ہے ان اند الہ کا بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پھر آج کے واقع میں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ سمجھا تھی جد اللہ ہاتھ اللہ تبارک مطالعہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے ہاتھ اللہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے جد اللہ پر لکھا ہے تو گویا یہ ہے جد اللہ کا جی؟ یہاں لکھ لو گویا کا کلمہ لکھ لو تو گویا جد اللہ کا تو گویا کا انا کا مانا ہے تو گویا ہاتھ اللہ کا ہے اوپر ان کے ہاتھ میں سے حضرت یہ تاکید ہے لکھا ہے نیچے یہ یہ تاکید ہے ماکبل کیونکہ کنایا ہے سے اوپر دیکھو اوپر عبارت ہے جب اللہ کے اوپر لے ما لما قبلہ لأنه عبارت انل المبایات روح المانی کی عبارت ہے یہ بھی استیناف ہے یہ مقبل کے لیے موقع ہے میری طرف دیکھو ذرا یہ مطلب تمہیں سمجھ آیا نہیں آیا جو میں نے آج کیا مطلب سمجھ آیا ہے اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری بیعت بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے بظاہر تم نے معاہدہ کیا ہے محمد علیہ السلام کے ساتھ اور در حقیقت یہ تمہارا معاہدہ میرے ساتھ ہے خبردار یہ معاہدہ معمولی معاہدہ نہیں ہے یہ تم نے کسی بندے کے ساتھ نہیں کیا بلکہ براہ راست اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اب اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس پر پکا رہنا ہے اور اس معاہدے کو توڑنا نہیں ہے وہ آگے آ رہا ہے اوفا علیہ اللہ سمندا کا سفید نماز کچھ علامہ آلوسی اللہ نے ایک بات اور لکھی ہے کہ عربیوں کی عادت تھی کہ جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے نا معاہدہ کرنے کے لیے جب معاہدہ کرتے اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ایک دوسرے کے تو ایک تیسرا آدمی جو کھڑا ہوتا وہ ان دونوں کے ہاتھوں کے ہاتھ رکھ دیتا یہ دو آدمی آپس میں ہاتھ ملاتے تیسرا آدمی اور ہوتا جو ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا کہتا میں نے اس کو پکا کر دیا اور پکا کر دیا تو یہاں بھی ایسی ہے کہ اللہ ہیں تم میرے پیغمبر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے یعنی میں نے اس بیعت کو اور زیادہ پکا کر دیا ہاں کرو مانا نہ ان کو نب سے ہی پھر بعد بیعت کے پھر بعد بیعت کے وہ انسان جو توڑے گا اس معاہدے کو اس عہد کو فنما سمرے نقض کیا لکھا ہے ہمر نفس تو بس کے بعد کے نہیں توڑے گا وہ اپنے نفس پر اس کا غرب اس کے نفس کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا ومن اوشا یہ معاہدہ توڑنے والے سب سے پہلے مفترین کرام نے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا ہے کیونکہ آج معاہدہ ہو رہا ہے تو عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے سمجھا نا یہ معاہدہ اللہ فرماتے ہیں جو توڑے گا تو اس کو نقصان ہوگا جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا وہ سب سے پہلے ناکے سے آہد ہے وہی توڑنے والے ہیں ومن اوفا اور وہ انسان جو پورا کرے گا اوفا بازی کا سیوا ہے خیال کرنا اور وہ انسان جو پورا کرے گا بیما اس بات کو اس مسئلے کو اس بات کو جو آحدہ علیہ اللہ جو معاہدہ کیا اس پر اللہ کے ساتھ